الباب السابع والتسعون ومئة باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما فجر کی دو رکعتوں کو ہلکا پڑھنے کا بیان نیز یہ کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے عن عائشة رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح متفق عليه وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان دو مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے بخاری و مسلم اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو فجر کی دو سنتیں ادا فرماتے اور انہیں اتنا مختصر اور ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے تو دو رکعت پڑھتے اور ان میں تخفیف فرماتے اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدى الصبح صلى ركعتين خفيفتين متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن صبح کی نماز کے لیے اذان دیتا اور صبح واضح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی دو رکعتوں کے علاوہ کچھ نہ پڑھتے تھے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل مثنى ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد دو دو رکعت کر کے پڑھتے تھے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکعت وطر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے اور ان میں اتنی تیزی کرتے کہ گویا تکبیر آپ کے کانوں میں ہے بخاری و مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آخر تک پڑھتے جو کہ سورہ بقرہ میں ہے اور دوسری میں آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون پوری آیت پڑھتے ایک اور روایت میں ہے دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے تعالوا الى ثواََ و بین کم یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتوں میں یہ دو صورتیں قل یا ایوہ الكافرون اور قل هو اللہ احد پڑھیں مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقرأ في الركعتين قبل الفجر وعن قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینہ بھر دیکھا آپ فجر سے پہلے کی دو رکعتوں میں قل یا ایوہ فرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے